اردو کا پہلا ناول مراد العروس تحریر ڈپٹی نذیر احمد پیشکش سید عرفان علی ڈاٹ کام باب گیارہواں بیاہ کے بعد ازغری کا برتاؤ اور بتدریج انتظام خانہ داری میں اس کا دخل جب تک اصغری نئی بیاہی ہوئی رہی تو اس کا جی بہت گھبراتا اس واسطے کے دفتن ماں کا گھر چھوڑ کر نئے گھر اور نئے آدمیوں میں رہنا پڑا یہ تو کام اور انتظام کی خوگر تھی بے شغل ایک گھڑی چین نہ تھا یا مہینوں بند کوٹھڑی میں چپ چاپ بیٹھنا پڑا ماں باپ کے گھر میں جو آزادی حاصل تھی باقی نہ رہی یہاں سسرال میں آتے ہی اس کی ہر ایک بات کو لوگ دیکھنے اور تاکنے لگے کوئی منہ دیکھتا ہے کوئی چوٹی کی لمبائی کو ناپتا ہے کوئی قد کی اٹھان کو تاڑتا ہے کوئی زیور ٹٹولتا ہے کوئی کپڑے پہچانتا ہے کھاتی ہے تو لقمے پہ نظر نوالا کتنا بڑا لیا منہ کتنا کھولا کیوں کر چبایا اور کس طرح نگلا اٹھتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ دپٹا کیوں کر اڑھا پائنچے کس طرح اٹھائے سوتی ہے تو وقت پر نگاہ ہے کس وقت سوئی کب اٹھی الغرض جملہ حرکات و سکنات اس کی زیر نظر تھیں ایسی حالت میں اصغری کو سخت تکلیف ہوتی تھی لیکن ازبس کے عاقلہ اور تربیت یافتہ تھی ایسے سخت امتحان میں کامل نکلی اور سب ادائیں اس کی سسرال والوں کو بھائیں بات کی نہ تو اس قدر بہت کے لوگ لڑکی ہے چار دن کی بیاہی ہوئی کس بلا کی بک بک لگا رکھی ہے نہ اتنی کم کے بد مزاج اور توزے پیٹی سمجھیں کھانا کھایا تو نہ تو اتنا زیادہ کہ محلے میں چرچا ہو نہ ایسا کہ ساس نندے سر تھکا کر بیٹھ رہیں اور یہاں اثر نہ ہو سوئی تو نہ اتنا سویرے کے چراغ میں بتی پڑی لاڈو میری تخ چڑھی اور نہ اتنی دیر تک کہ گویا مردوں سے شرط باندھ کر سوئی تھی دستور ہوتا ہے کہ نئی دلہن کو محلے کی لڑکیاں گھیرے رہا کرتی ہیں اصغری کے پاس بھی جب دیکھو دس پانچ موجود لیکن اصغری نے کسی سے خصوصیت پیدا نہ کی اگر کوئی لڑکی تمام دن بیٹھی رہ گئی تو یہ نہ کہا کہ بوا اپنے گھر جاؤ اگر کوئی نہ آئی تو اس سے یہ نہ پوچھا کہ بوا تم کہاں تھیں کیوں نہیں آئیں اصغری کے اس طرز ملاقات سے رفتہ رفتہ لڑکیوں کا انبوہ کم ہو گیا خصوصاً محلے کی کمینوں کی لڑکیاں تو چاٹ کی آشنا ہوتی ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ نہ تو پان پر پان ملتا ہے نہ کوئی سودے سلف کا چرچا ہے کھسیانی ہو کر چھ سات دن میں آپ ہی آپ الگ ہو گئیں اصغری نے پہلے ہی اپنی نند محمودہ سے ربط بڑھایا محمودہ لڑکی تو تھی ہی تھوڑے سے التفات میں رام ہو گئی دن بھر اصغری کے پاس گھسی رہا کرتی بلکہ ماں کسی کسی وقت کہہ بھی اٹھتیں کہ اس بھاوچ پر اتنی مہربان بڑی بھاوچ کے تو سائے سے تم بھاگتی پھرتی تھیں محمودہ اس کا جواب دیتی وہ تو ہم کو مارتی تھیں ہماری چھوٹی بھابھی جان تو ہم کو پیار کرتی ہیں محمودہ کی ملاقات سے ازغری نے اپنا کام خوب نکالا اول تو تمام گھر بلکہ تمام کنبے اور محلے کا حال محمودہ سے پوچھ پوچھ کر معلوم کیا اور جو بات شروع میں شرم و لحاظ کے سبب خود نہ کر سکتی محمودہ کے ذریعے سے کہا کرتی اصغری نے گھر کے کام میں بتدریج اس طرح دخل دینا شروع کیا کہ شام کو محمودہ سے روئی منگا کر چراغ کی بتیاں بٹ دیا کرتی ترکاری بنا لیتی محمودہ کا پھٹا ادھڑا کپڑا سی دیتی ساس اور میاں کے لیے پان بنا دیا کرتی شدہ شدہ باورچی خانے تک جانے اور ماما عظمت کو بھوننے بھگارنے میں صلاح دینے لگی یہاں تک کہ اصغری کی رائے پر کھانا پکنے لگا جب سے اصغری نے کھانے میں دخل دینا شروع کیا گھر والوں نے جانا کہ کھانا بھی عجیب نعمت ہے پھر تو یہ حال ہو گیا کہ جس دن اصغری کسی وجہ سے ماما عظمت کی صلاح کار نہ ہوتی کھانا پھکا پھکا پھرتا پیشکش سید عرفان علی ڈاٹ کام